المعون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں ابھارتا پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے